عبد الملک نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا سمو والا جانور اسے اپنے سمو سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا ان میں سے اس دن نہ کوئی گائے یا بکری بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا ان میں سے نر کو جفتی کے لیے دینا ان کا ڈول ادھار دینا ان کو دودھ پینے کے لیے دینا ان کو پانی کے گھاٹ پر دوہنا اور لوگوں کو پلانا اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینا اور جو بھی صاحب مال اس کی زکات ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور وہ اس سے بھاگے گا اسے کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستانوے